اللہ اللہ دو سو اکسٹھ پڑھیں <coughs> جلدی پڑھیں جلدی بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع بنات في كل سنبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون لا أعلم أنه ولا أبى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مثل الدین پونا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبھی اللہ اللہ کے رستے میں کم حبت جیسے کہ ایک دانا ام بت سب آنا دلا جس میں سے اگے سات بال یا اگائے وہ سات بالیوں کو فی کل تم تو حبا اور ہر بالی میں سو دانے جانے ہو شاہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ علیم اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا بہت علم والا ہے اللہ دینا ان سے کون اموال وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں تم ملا تھا پھر اپنے اس خرچ کرنے کے پیچھے نہیں لاتے احسان جتانے کو اور نہ ستانے کو لہم اجرم عند ربد ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس ولا خوف نالیم ان پر نہ کوئی ڈر ہے ولا یا اور نہ وہ غمگین ہوں گے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمان بن عوف کے نفق تبوک کے بارے میں نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پہ عام چندے کا اعلان فرما دیا تھا صحابہ مختلف چیزیں لائے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے صدقے کو قرآن نے ذکر کیا ہے حضرت صدیق کے اکبر تارا مال لائے تھے اس کا ذکر قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے بعض صحابہ نے لا دون اللہ جو ہوں اسی دن مزدوری کی اور اس مزدوری میں جو کھجوریں ملی تھوڑی سی خود کھائیں بچوں کو کھائیں باقی لا کے پیش کر دی تھی ان کا ذکر بھی موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس بھی سامان سفر نہیں ہوگا وہ سارا میں اسے عطا کروں گا اور حضرت عبد الرحمان عوف چار ہزار دینار لائے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کل آٹھ ہزار دینار تھے ان میں سے یہ چار ہزار میں لے کے آیا ہوں اور حضرت عثمان غنی ایک ہزار دینار لے کر آئے اور حضور اللہ اور حضور علیہ وسلم اسے اپنی جھولی کے اندر لے کر الٹتے پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ ما ذرا ابن و عفان عامل آباد الوم حضرت عثمان آج کے بعد جو کچھ کریں انہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ یا اللہ آج کا دن آپ عثمان کے لیے یاد رکھیں اور اس دن کو آپ نہ بھلائیں اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں اللہ اس کے رسول تو راضی ہو گئے لیکن آج کل کے دانشور اور مفکر آج تک حضرت عثمان سے راضی نہیں ہوئے کچھ لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیے انہوں نے گھر کے باہر محاصرے کیے حضرت عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر کے دنیا آخرت کی شکاوتیں اپنے سر لی اور ایسے دلیل ہو کر مرے ہیں قاتل نے عثمان اللہ اکبر انسان کو ہول تاری ہو جاتا ہے ان کے حالات سن کے ایک شخص شام میں پڑا تھا ہاتھ پاؤں دونوں کٹے ہوئے تھے ان کو ہول تاری ہو جاتا ہے ان کے حالات سن کے ایک شخص شام میں پڑا تھا ہاتھ پاؤں دونوں کٹے ہوئے تھے کہا میں نے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوا شہید ہو چکے تھے تو میں نے قسم کھائی تھی چہرے پہ تھپڑ ماروں گا مسلمان سے آنا تھے کہا میں نے ان کی اہلیہ سے کہا اہلیہ کا بھی ہاتھ کٹا ہوا تھا کہ ان کے چہرے سے کپڑا اٹھاؤ میں نے تھپڑ مارنا ہے وہ مجھے روکتی رہی میں نے بڑھ کے چہرہ کھینچا تو کہا گلاب کتنا مسکرا رہے تھے لیکن مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا میں نے تھپڑ مارے تو ان کی اہلیہ جہنم کا انتظار کر رہا ہوں ابھی بھی آج کل کے مفکر دانشور بھی لگے ہیں کہ حضرت عمر کی جو خلافت تھی اس کے فوراً بعد حضرت علی کو مل جاتی تو کام صحیح بن جانا تھا یہ حضرت عثمان بیچ میں آ گئے رشتے داروں کو عہدے دے دیے تو فلاں کر دیے حالانکہ سب سے زیادہ خلفاء راشدین میں جو زمانہ گزرا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ گزرا ہے بہت امن والا فتوحات والا ہم نے حضرت عثمان غنی کی فتوحات کی علامات بخارا سمر تک خود اپنی آنکھوں میں جا کے آنکھوں سے جا کے دیکھی ہیں بہت عجیب و غریب دور تھا حضرت عثمان کے لیے یہ سارے فضائل تھے یہ آیت بھی ان کے بارے میں نازل ہوئی بعد میں کہا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا ربی زد امت یا اللہ ایک کے بدلے سات سو تو میری امت کے لیے تھوڑا ہے ایک کے بدلے سات سو تو اور اضافہ کیجیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بھی منزلہ اللہ الدا فہ لہ لہو اضافن کثیرہ تو پھر پھر حضور نے فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی نہیں ہے اللہ رب زد امت یا اللہ میری امت کو اور دے تو پھر فرمایا انما صاحب رونا اجراؤں غیر حساب اللہ تعالیٰ کی میں خرچ کرنے والوں کو بغیر حساب دے گا کوئی سات سو گنا سات کروڑ انچاس کروڑ پچیس ہزار کروڑ کچھ نہیں بغیر حساب یہ تین دعائیں تھی جو قبول ہو گئی یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ آیت جہاد کے بارے میں مطلق نہیں ہے بلکہ اللہ کے رستے میں جہاں بھی کوئی خرچ کرے وسب اللہ کا تیرت ان جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے بہت سارے ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا رستہ جہاد ہے اللہ العلیہ یہ امام کرتبی کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں اور امام کرتبی یہ بھی کہتے ہیں کہ لما اللہ من علی جہاد پیتے اللہ تعالیٰ نے کس سے ذکر کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کئی فتح الموتا مردہ کیسے زندہ ہوگا اور حضرت عزیر کا قصہ ذکر فرمایا تو فوراً آگے جہاد کی ترغیب دینے کے لیے اللہ دینا کہ مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی زندگی مل جائے اور تمہارا یہ ناپاک مال اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے اور تمہاری یہ ہر چیز تمہیں وہاں آگے جا کے ملے تو پھر اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور جہاد میں خرچ کرو اس کے بدلے اللہ پاک تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا